شاء اللہ الرحمان سننے تو بعد کوئی محسوس کریں گے زندگی پہلا بیان حقائق اور برائے کے مبنی بیان جناب نے کبھی سماج نہیں فرمایا ہوں موجودہ عنوان کفار کی ہر سازش کو حفاظت کا خدائی نسخہ سبحان اللہ ہر سازش کو بازت کا خدائی نسخہ سبحان اللہ ایک ہاتھ پرانے مزید ہونا ہے وہ نسخہ پیش کراؤں دوسرے میرے ہاتھ سے کتاب ہے میرے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہے الٹے ہاتھ میں پاکستان ہے کیوں اس کتاب کو لکھنے والے ایک حضرت ہے بریگیڈیئر ریٹائر سید احمد ارشادی سابق chief of staff director general I S I خفیہ ایجنسی پاکستان کی جس کا نام آئی ایس آئی ہے جس کا کام آپ جانتے ہیں اس کے یہ چیف ڈائریکٹر رہے ہیں تو میرے بھائی بات کو سمجھنا یہ پاکستان یہ لوگ تصدیقات میں تبصرے میں ایس کتاب سیدھے لوگ پر اس کے مصنف کا نام ہے کتاب کا نام ہے دوسری طرف مبصرین کے تبصرے ہیں تبصرہ کیڑا کہنا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان ایسا ظفر سابق وزیر قانون advocate supreme court of Pakistan سفیر اور یو این او میں پاکستان کے مستقل نمائندے احمد کمال مزار آباد انفارمیشن سروس اکیڈمی وزارت انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹل چار بندے والے نے میں تبصر پڑھ لینا ڈاکٹر عبد القیر خان کا تبصرہ یہ ہے کتاب بھجوانے کا شکریہ کو کہہ رہے ہیں کتاب بھجوانے کا شکریہ کتاب معلوماتی اور بے لاک ہے ظاہر ہے پاکستان کا پرمن ایٹمی پروگرام اور امریکہ اور دشمن یا نادان دو میں نے خاص توجہ سے پڑھا ان انگلشی کرداروں کو بے نقاب کرنے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ہماری تاریخ جعفر اور صادق سے بھری پڑی ہے ہے ان کے اپنے دور کی بات ہے ورنہ اگر ہم پیچھے سے ہماری بات اگر کرتے ہو نا تو اللہ کے فضل سے نہ جاف امیر جافر سنی تھا نہ میر صادق سنی تھا سنیوں کی تاریخ وفاداری سے بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں محب وطن پاکستانی بھائیوں کی مدد سے اپنے مشن میں کامیاب ہوا ایس ایم ظفر سابق وزیر قانون کا تبصرہ میں نے اس کتاب کو عوامی نمائندگان کے خلاف سب نے جرم کے طور پر دیکھا ہے مسلط نے مجرمانہ غفلتوں خوفناک کتاوں قوم کے نقصانات نہایت نازک معاملات پر آپس کے لڑائی جھگڑوں اور اوپر کی سطح پر قومی جذبے کے فقدان نشان بھی اگر یہ سچ ہے تو ہم بہت ہی خطرناک مرض میں مبتلا ہے اگر یہ جھوٹ کا بلندہ ہے تو یہ کتاب دشمن کو غلط روش پر لگانے کا ایک شاہکار ہے تاہم مجھے یقین ہے کہ ترمری جو کہنا چاہ رہا ہے وہ سچ ہے تیسرا سفیر اور یو این او میں پاکستان کا مستقل نمائندہ احمد بتا میں آپ کی کتاب سے بہت لوگوں کو دور ہوا پہلی بات کہ یہ بہت احتیاط اور محنت سے لکھی گئی ہے دوسرے یہ کہ بہت سے واقعات سے میں خود بھی واقف ہوں اتنے اچھے کام پر مبارکباد اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ایسے اہم معاملات پر آئندہ بھی لکھتے ہیں آخری تبصرہ میں نے ایران میں آپ کی خدمات کے بارے میں سن رکھا تھا اب آپ کی کتاب پڑھی ہے جس سے بہت سارا آفنا ہوئے ہیں واقعی ایسی کتاب لکھنے کے لیے بہت ہمت اور ضرورت کی ضرورت ہے اندر دے باہر دے سارے اور جہاں لوگ پاکستان کے جان شمار کیا ہے جڑا لکھن والے نے وہ آئی ایس آئی کے اتنے بڑے اعلیٰ افسر نے ایویں سمجھو ایجنسی کے مالک رہے نے وہ لکھ رہے ہیں تو پاکستان میرے ہاتھ میں آئے تو یہ لکھیں گے چند اقتباس اور حوالے تھوڑی نظر کرا گا ادھر اللہ کا قرآن سناوا گا ادھر سازشا دسا گا جی خود انہیں لکھی ہیں کہ کی سارے ہوں ہے وہ سازشا دساں گا کا قرآن دسا گا کہ سانسوں کو کا کا نسخہ کہڑا ہے نسخہ استعمال نہ کرنے کی ہونی جی کتاب سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میں بہت کھول کے بیان نہیں کہ چھوٹے اور میرے بہت چھوٹے ہیں بے شک توجہ ہے اور میرا موضوع سمجھ آ گیا نا قرآن تمام کفار دیا تمام چھوٹیاں بڑیاں خاص محفوظ میں صرف سپیکر ہوں سپیکر کے تورا گا سپیکر نہ لڑنا چاہیے میں سپیکر بنا کوئی شاید اپنی طرف بیان کرنا میری زبان بڑھ چکی خریدار گرامی اللہ پاک نے قرآن حکیم اور قرآن مزید کے اندر روشنا کی اگر قرآن نہ لگیے ارشاد ربانی فرمائیں مستعو تتقو لا یضرکم قیدهم شیعا ان الله بما يعملون محيط اللہ سونا فرمائے دوسرا خلاصہ سدرگاری صبر اور پرہیزگاری پرہیزگاری صبر اور اگر صبر صبر والے بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ لا نہ تمام کی کوئی چال کوئی سازش کوئی مکاری کوئی فتنہ کوئی شر يضركم كيدهم شيئا وقد سر بھی دی بازار پھکل گئے سبحان اللہ کیدا کیدا تاب کش شرنا یہ تاب قید مکاری کے سازش رو گئی دے کاف کچھ شالینار کائیت مکار رو گئی دے اج کل زیادہ قائد قائد قائد کاف کاف کشش کشش والے والے لال لال ہی رہ گئے گئے کتوں لب لیا بندہ امام اہل صاحب نے جی ہاں۔ سجنا اللہ سونا قرآن نہیں فرما سبر اور پرہیزگاری تسان پوری کرو کافر بھی ہر چال سازش مکاری کو بچاؤنا میرا بدا کم نہیں ایسا مہور انہوں نے جو بھی ہو میرا فرمان ہے نہ سمجھا جی تو کافر میرے تو ڈاڈے نے یا میرے تو لوگ کے کام پہ کر دے نے ان اللہ بما یعملون محیم سارے ہوا ہے باہر نہ پورا کرو چال ہر مکاری ہر خر شونا کام کرنا میں رد رہتا ہوں ہے سونا غور لال بولو سبحان اللہ ہو سکتا ہے حال دل تسلیم نہ کر رہے من یار یہ کہڑی گل ہوئی ابھی کہڑی سالسا کا شکار ہیں گل کر ساری ابھی تو دنیا میں ہیں لیکن حقیقت حقیقت حقیقت بصیر جن اللہ نے نے بصیرت دیتی ہوتی ہے نا ہر کسی نہیں حایار ہاں جی اگر کوئی زہر ملیا کھانا کھا رہے تو یہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں کہ جنہوں شہر بولے کھانا بولے بہت گھٹ ہوں یہ جی بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جنہوں بول دیا نے توجہ ہے ہاں سڈے کلندر اقبال فرماندہ اقبال ورگے کوئی ایم جم پہ آم جم پہ ساڈا کلندر اقبال فرما افطار اس بارے میں مبتلا سڑک کر کے جوانا نے آخر میں تھوڑی تبدیلی ہے نہیں زمانے چھپتے نہیں مرتے گئے قلم دل کی نظر سے سجنا بلا تمہید گل کرنا اللہ دے قرآن کا نسخہ دس دیتا ہے سب مصیبت چاہتا ہے دکھ چاہتا ہے تکلیف چاہتا ہے بولو جا سبحان اللہ یہ ہوئی نسخہ ہے جڑا پاک محمد کے صحابہ اپنا ہے تا کر کے کوئی چال کافر چل سکیا نہیں ہوں سجنا ایس کتاب دے اے کتاب پاکستان بول رہے ارد کردہ جا بیان کرا گا میرے تو ناراضگی آج اتر جائے گی بالکل ناراضگی اتر جائے گی اصا بھی سال پہلا جو کہیں سن ہر بندہ کہتا سی ایویں جھوٹ بولی جائے ایویں لگے نہیں ایویں لگے نہیں کسی نے چڑھتے نہیں فلان نہیں کر دے الحمدللہ پاکستان بول رہا ہے میں نہیں بولنے لگا پاکستان جدو بولے گا میاں سالہ دے اعتراض سڈے پہ جڑے ہوئے نے جواب ہو جان گے کیسی عجیب گل ہے کیسی عجیب گل ہے سبحان اللہ یہ کہتے ہیں رب وحدہ لا شریک دی غیبی مدد زیادہ عرصہ نہیں ہوا کتاب میرے ہاتھ آیا میرے بھائی جان محترم مفکر اسلام مجدد جہاں لقب دیا اللہ تعالی نے انہوں نے بہت سارے عجیب صفات عالیہ نال نوازیا وہ میرے بھائی اور پرسوں لیا مینو پڑھ کے آدھی مین آن کے دو حوالے دیتے میں کیا فکیر مینو دے میں موجود آ جائے رات میں ضلع ناروال بیان کیتا ہے ضلع ناروال بارڈر کول اج میں کو بیان کر پاکستان بول رہا ہے ایک طرف قرآن نے کلام کیا ایک طرف پاکستان کلام کرنے لگا ہے آہا آہا اور عجیب گل ہے میں حوالہ ایسا چک کے بیٹھا کوئی بچ بول نہیں سکے گا بولے گا تو میں سویرے آئی ایس آئی دے دفتر درخواست دے گا سرکار پناہ تنگید ہے تو جو ہے یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں مصنف کی تصویر اس پہ موجود ہے اور تصویر پر کیا کیا تمغے لگے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہونا جی ستارہ امتیاز ہے ہاں جی یہ پھول دیکھ رہے ہو توجہ ہے ہائے ہائے ہائے ہائے اللہ توجہ رکھنا پہلا حوالہ عجیب و غریب حوالہ توجہ ہے سفا نمبر بیس کتاب ہے جی ابو اے ایک کتاب جس کتاب کا حوالہ دے رہی ہے اس کتاب مصنف کا نام ہے جنرل صدر ایوب خان نام آدھے جان تو تھی ہل جاؤ کیونکہ کسی تو نہیں ہلنا ہوتا میرے پتا جتھے پانی سکتا ہے کا سان پتا ہے توجہ ہے یہ انگلش میں کتاب کا نام ہے مجھے الحمد للہ آپ مل جاتی کیا ہے کچھ ہی بولو ناڈ اس کتاب کی جی سر ہے یہ کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا ہے امریکہ کا کردار پاکستان کے حوالے ہمیشہ ہمیشہ یعنی پہلے دن سے جب پاکستان بنا ہے تو صدر ایوب صاحب اور تمام خفیہ ایجنسیاں یہ لکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا کیا مطلب کہ امریکہ ہمارا آقا ہے اور ہم ہمیشہ سے اس کے غلام اور بندے ہیں وہ آقا ہے ہم غلام ہیں وہ آقا ہے ہم غلام ہیں یہ اب خود سمجھ لیجیے بیان کا آغاز ہو رہا ہے کہ جب یہ ردم سارا آتا ہوں گے امریکہ آتا ہوگا تو پھر تھلے کیڑی سازش نہیں آن لگی لیکن اتنے میں ایسا دیا کہ مسلمان او مسلمان دعوے کرنے بڑے سوکھے نے صرف مینو اص کہہ رہے ہیں اور وہ کھلی حقیقت دس رہے ہیں ہر کسی نو ہے کہ آقا امریکہ ہے اور میں پوچھنا ایک طرف آقا امریکہ ہو دوسری طرف آقا محمد رسول اللہ ہو یہ تجربہ اسلام اس کی خاموش میں بیک کنارے میں مرواؤں گا بیٹا میرے دینی جین کی تھوڑی مہربانی توجہ ہے گل سمجھا جی امریکہ کا رسول اللہ کا ایک بھی کٹھے ہو نہیں سکتے پاک محمد کی غلامی ایڈے وڈے سورا کی غلامی کبھی کٹھی ہو سکتی نہیں اور میرے آقا دے غلام قربان جاوا میرے آقا دے غلام اتنے گیور ہوتے ہیں پتھر انگاریا لیٹے ہوئے مارا کھا کھا کے پھر بھی کسی کافر کی غلامی نہیں پاک محمد کی غلامی کا دم دھر دے جنوب حضرت بلال آخر گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی یا بندے خدا یا بند حج کرن جاتے ہیں سونے نبی صحیح حدیث حدیث بخاری مسلم سرکار فرما نے حج کرن کرتے ہاتھ جان لگے اللہ ہومن لگ پائے حاضر اللہ فرما لال پہ لالایا کیوں فرمایا فرمایا غذاؤ حرام حرام حرام حرام حرام لباس فكيف فكيف يقبل له حضور نے فرمایا کھانا ہے ہے اے مولا لبے لال پہ توجہ ہے برخا فلا دا کر مخلوق فی معصیت الخالق بے جان میں سجنی برکھا فردے فرتے کافر دے غلط مطالبے نہ کافر نو آقا نہ فرو اصل مالک رب پاک محمد آقا بنایا پاک محمد کے غلام پیر بہو ورگے سڈے آقا نے لیکن کیوں آقا نے کیونکہ انہیں سرکار دی غلامی چاہی سرکار نے اللہ دی بندگی اٹھائی رب وقت اولا شریف مولا نے انہوں سادہ آقا فرمایا ہے کوئی سور سادہ آقا نہیں وہ خدا نے بنیا جنہوں جنگل میں جانورا نال بٹھائیے وہ بھی شرم نال سر نیوا کر رہے جن اپنے پاس جانور استعمال کرسلمان آکا بن وہ مسلمان انہوں آکا آخر شرم آنی چاہیے معلوم ہو جا ہوئے یہ کلینیا نو آکا منی رب کا نسخہ سونے رب کا دسیا نسخہ سا استعمال نہیں کیتا رب سونا فرما ہے صبر کرو پرہیزگار بن جاؤ صبر کرو صبر کرو کتے کا کام لالچی بن اگلا ہڈی بخار ہے جتنے مرضی لے جانے پر شیر کا کی کام لالچ میں نہیں فرما اگر ایسا اگر ایسا اگر ایسا کھلتے ہیں اگر ایسا کھلتے ہیں بے ہڈیاں بے لالچی کھلتے نہیں اصا محمد عربی دے وفا والے کھلتے ہیں مسلمان لالچ کا نہیں لالچ کا نہیں لالچ کا نہیں یہ ایڈا بے نیاد ہوتا ہے ایڈا عشق کے اندر فلا ہوتا ہے مولا مولا مولا ایک ہوتا ہے حیدر کرار مولا علی مشکل کچھ فرما اگر میرے رب فرما علی دس جنت لینی یا مسجد لینی اگر مینو رب فرما پاپلی فرما نے رب میرے فرما علی دس دس جنت لینی ہے یا مسجد لینی ہے میں کرا گا فرمل بھی میرے مسجد دے دے میرے جنت نہیں چاہیے وہ سونا کیوں فرمائے سواس دے کہ جنت جنت میرے نفس دیا خواہشاں پہ نے جنت میرے نفس کا سودا پیا مسجد اندر میرے رب کی عبادت میں اپنے نفس کی مخالفت محمد کو سیکھی ہے کہ میں جنت محل اس واسطے جانا پسند نہیں کرا گا مسجد میں جانا پسند کرا گا ادھر معشوق بھی پسند ہے ادھر نفس بھی پسند ہے میں معشوق بھی پسند ہوں تو اپنے نفس بھی پسند ہوں باہر دینا بولو اچھا سنگیو پھر کوئی آقا نو ناراض کرنا گوارا تو کلنا آقا ناراض ہوا تو پچھے بچنا ساڈا آکا کون ہے امریکہ ناراض کر سکنے ہر کسی ناراض کر سکنے پر بابے نہیں کر سکتے سمجھ آ رہی پاکستان کہہ رہا کہ میرا آقا یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ میرا آقا امریکہ ہے تو پھر پاکستان جھوٹ بول سکتا ہے ہائے ہائے ہائے گل سن لیں جی کہ کوئی نہ اگے اللہ اکبر آئے آئے آئے اور وہ دوستی کا کوئی تقاضا پورا نہیں کر سکا دوست ہوتے دوست ہوتے تو تقاضا ہی پورے ہوتے یہ لکھ رہے ہیں صدر یو خار کہتے ہیں دوستی کا کوئی تقاضا پورا نہیں کر سکا پاکستان کی پچاس سال تاریخ میں ہم ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ امریکی نگرانی دباؤ اور اس کی مرمانی پالیسیوں کی زد میں رہے اور یار آزاد قوم زندہ قوم ذرا اچھی بولو سبحان اللہ بیان کر رہا شرم نال نک ڈگتا میرا نک ڈگتا جا جی تگڑے ہوں نہیں ڈگتے ہوں پچاس سال جو سدر یوگ کی بات ہے نا اس وقت پچاس سال پچاس سالہ تاریخ میں ہم ہر لمحہ ہم ہم ہم پاکستان ہر لمحہ امریکی نگرانی امریکی ہاں، دھیان رکھ کے دباؤ دباؤ دباؤ مارے ماڑیا گیا پکڑے ماڑی ہوں من مانی پالیسیوں کی زد میں رہے من مانی پالیسیاں من پالیسیاں یہ مطلب ہے دیا میں یہ تو چور چور چلو کوئی بھی خیر میں آیا بندہ دلیر ہونا چاہیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کبھی تو امریکہ نے پاکستان کے خلاف امداد کا ہتھیار استعمال کیا کبھی اقتصادی دباؤ کا ہاتھ کنڈا اور کبھی پاکستان کو دہشت گرد ملک خراب دلوانے کے بہانے ہراساں کیا اس کے بعد صدر ایوب کے بیان کے بعد سی آئی اے کون ہے جانتے ہیں سی آئی اے کس کو کہتے ہیں بولو بولو سست پی گئے ہو اگر میں گستاخی کر گیا تو معافی مانگ لینا اگر انہوں نے گستاخی کر گیا تو جناب ناراض جی میں چڑ ذرا بولو جا سبحان سبحان اللہ اللہ زندہ ہو کے سننے جی زندگی کی باتیں ہیں مردوں میں جان ڈال دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ توجہ سے سنیے گا کم چھوڑ کے سونا پاکستان بتا رہا ہے سی آئی اے دنیا میں امریکہ کی جاسوسی کی جماعت کیا کیا کرتی ہے کیا کیا کرتی ہے اور کن طریقوں سے وہ جاسوسی کرتی ہے اور فتنے اور ساز سے کرتی ہے فتنے اور سازشیں سے کرتی ہے تاکہ پھر قرآن کا نسخہ وہ عظمت سمجھ آئے کہ رابطہ دسیا کی لکھے سی آئی ہے کہ جنونی طریقہ کار کی چند چل یہ ہیں سی آئی اے کا طریقہ کی سازشاں کرنا پہلے نمبر پہ پہ پہلے نمبر دیگر ممالک کے دفاع بنیادی مٹ دفاع جان دو نا دیگر ممالک کے دفاع خارجہ امور سائنس ٹیکنالوجی کے شعبہ جات اقتصادی ترقی معاشی تعلیمی پروگراموں تعلیمی پروگراموں تعلیمی پروگرام اور سیاسی اداروں سیاسی اداروں سیاسی اداروں کی خفیہ نگرانی جی پاکستان بول رہا ہے دیگر ممالک کے دفاع خارجہ امور سائنس ٹیکنالوجی اقتصادی ترقی تعلیمی پروگراموں سیاسی اداروں کی خفیہ نگرانی ان سارے دھیان رکھ کے بہن دوسرے نمبر پہ نو نمبر سال سے طریقے لکھے نو نو نو دوسرا نمبر پروپگنڈا وہ بھی جان لو پروپگنڈو کی بندے ڈس انفارمیشن ڈس انفارمیشن مجھے پتا نہیں سب ڈس انفارمیشن کیڑی ہے میں درمیش نو آخیا انہیں پوچھا انہیں آخیا جی اس کا مانا ہوتا ہے غلط خبر جھوٹی اطلاع ڈس انفارمیشن جھوٹی اطلاع پروپگنڈا جھوٹی خبریں اگے سنو لفظ دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی نفسیاتی ہر پہ پتلو اور ڈرانے دھمکانے جیسے مضموم ہاتھ گندے دہشت گردی بھی وہ کرتے ہیں سی آئی اے والے ہر ملک کے اندر کرتے ہیں پاکستان کہتا ہے میرے اندر بھی وہ کرتے ہیں یہی ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں یہ غلط خبریں بھی پھیلاتے ہیں دہشت گردی بھی کرتے ہیں حربے بھی اختیار کرتے ہیں قتل و غارت بھی کراتے کرتے ہیں بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں رشوت گران دمکان سارے کام کرتے ہیں پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کام سی آئی اے کرتے ہیں توجہ ذرا اتنے تھے ساتھ لکھے کہ دہشت گردی وہ کرتے ہیں تو تھری موربی نہیں کہ چکر ہے ستے ہو ستے ہو جا کے گل کرو کی آخیا میں پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی وہ کرتے ہیں تیرا مطلب یہ نکل وہ کرتے ہیں یا انہوں نے اتحادی کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یا انہوں نے اتحادی کرتے ہیں دہشت گردی روٹی گڑی چڑھنے مولوی کی آ جاتی ہے خیر مولوی نگرانی مدرسے نگرانی مدرسے گڑی لگ پہ خیر دہشت گردی کے ادھر بورڈ کیوں لگ گئے مسلمان خدا تین سمجھ دے کبھی سوچے پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر وہ دہشت گردی کرتے ہیں بورڈ اڈیا کے اتنے دہشت گردی کون کرتا ہے پاکستان سارا پتا ہے کون کرتا ہے لکھ جو رہا ہے لکھ رہا ہے کہ کرتا کون ہے لیکن یہ کیوں نہیں پتا کہ مجرم کہڑا لبنا پہ جی فون نمبر بچانے پڑتے ہیں اگر کوئی ایسا ویسی کرے تو پھر بتاؤ کون بتاؤ ہم پہنچے ہمیں تو تم بتا رہے ہو پاکستان میں مبارک ملک تو تو ہمیں بتا رہا ہے تو ہمیں بتا رہا ہے دہشت گرد کون ہے کہ سارے کو تو پوچھے عجیب نہیں اس کو تجاہل عارفانہ نہیں کہیں دے جان پوچھ کے من مچلا بن جائے بولو پر کی آخا بکو نے کلندر اقبال آخا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے بولو اگے سنو اگے اللہ اکبر تیسرا نمبر کسی بھی حکومت کو ایسے سیاسی صلاح مشورے دینا کہ وہ امریکی پالیسیاں اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے حکومت سیاسی مشورے دینا تاکہ وہ قابل سے مجبور ہو جائے امریکہ دیا پالیسیاں اختیار کرنے پہ کی ہو جائے مجبور ہو جائے میں کاتب حروف سے بھی کاتب حروف سے بھی اتنا عرض کروں گا کہ ہم کچھ نہ کچھ عربی اور عبارتوں پر ہاشی آرائی جانتے ہیں مجھے یہ جو اجتماع ہے نا صلاح مشورے اور مجبور ہو جانے کا یہ اجتماع مجھے صحیح نہیں لگ رہا کیسے ممکن ہے جب کوئی تجویز پیش کرتا ہے یا مشورہ پیش کرتا ہے تو اگلے کو مجبور تو نہیں کرتا نا وہ مرضی ہوتی ہے مشورہ ہوتا ہی آزادی کے ساتھ ہے کیسی عجیب بات ہے کہ وہ مجبور ہو جائے پانی سے ادھر مشورہ ہے ادھر مجبوری ہے یہ مطلب ہے وہ قلم لڑ کھڑا کے نہیں لکھ گیا توجہ ہے بولو سبحان اللہ اگے سنو ہوں اگلی گل بڑی عجیب پچامنی بڑی اوکھی ہو جانی رات میں آخر کی دوڑ بھی کئی نہ جس لے بیان سن لو گے نا سارے نو تریقے پھر دیکھ کے دسیا جی پیچھوں بچتا کہڑا بچنا ویکیا دینا وہ یار چشتی نے کسی نو چڑ دے نہیں گل ادھر ویکیا جی ہوں بچتا پاکستان کسی بچا تین نمبر چار اقلیتوں اقلیت جان دو نا اقلیتوں تالا باقی یونینوں تالا باقی یونینوں اور مزدوروں کے سودا کاری ایجنٹوں کو مالی امداد فراہم کرنا ایسی تو سمجھتے سائے سرکار بھی گلام سارے اٹھن گئے فلانی یونین فلانی یونین فلانی انجمن فلانی انجمن فلانی اور پتا لگے پچھوڑ گئے وہ سجنا اللہ بہد شریف مسلمانوں پارن کے سخت خلاف ہے کیوں نہ فرمانا ہے فلا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا پتہ ہے ہماری حکم اللہ فرماتا ہے جھگڑا نہ کرے آجے جھگڑا نہ کرے آجے ورنہ تسا بزدل ہو جاؤ گے تہاڈی ہوا اڑ جانی بزدل ہو جاؤ گے ہوا اڑ جانی ہے رب وحدہ الا شریک مولا مسلمانوں ایک کراتا ہے پر بے خود سالسی خدا کی کرتا ہے پیسے دے دے کے ونسمنیا یونین ہزار قسم دیا کالج مزدور رکشے والے بچے ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا یہ پارن کے فتنیا کے سر کے کم سال پر کیوں شکار شکار ہو رہا سبر چڑیا سبر چڑیا لالچ گاری سائنس لالچ سائنس فلانی شہر فلانی شہر بتی بجلی کا ہوں انہیں آ کر کا ضرور دیا گا پر دلیل کر کے بھی مارا گا سوال کر کے بھی مارا گا لڑا لڑا کے بھی مارا گا کتنے کرا کے مارا گا وہ خدا دیا بندے رب نے پاک حبیب ایسا مسلمان واسطے گل سنا دیا نہ سنا بخاری کی گل سنا سامنے بخاری شریف ہے بہت بڑی گل لگا بہت سب نے پہلے بار سونی ادھر ویکو مسلمانوں حضرت عبد اللہ مسود فرما نے میں پرانی آیت سنی ایک سابق ہوں انہیں رنگ چ پڑھی میں رنگ چ پڑھی میں رسول اللہ نے قرآن رنگ رنگ چ پڑھے دا مطلب کہ جی میں پنجابی ون سمنڈی ہے نا عربی بھی کئی دیا لیکن فرق نہیں ہوتا ایڈا ایک دو لفظا کا سمجھ لگی گل گرڈے اس علاقے وا گوجرا کی گوجنا فیصلہ باد کی چلتی لاہور سڈے لاہور ہسنا ہے کی آئی ہوں گل تو وہی آ تھوڑا جا فرق پہ اسی طرح کا فرق اربی شہید نبی نے فرمایا ہوں میرا قرآن سب فرمایا سات ہر سال قرآن اترے میری فرمایا انہیں بھی ٹھیک پڑھیا تو بھی ٹھیک پڑھا لیکن فرمایا اس حضرت عثمان دور کے اندر اختلاف لگا علم والے صاحب نبی دس دیتا بچ گئے لیکن اگلے دور چان کے تابعین تابعین دا دا دور صحابہ کرام حضرت عثمان دی حکومت دا دور ہے وچ دوسرے بھی آ گئے ہویا ہو توجہ ذرا اتوں کا بندہ ادھر گیا قرآن نماز پڑھی انہیں قرآن اپنے اپنے رنگ رنگ لڑائی بن گئی قتل ہو گئے حضرت عثمان دسیا گیا لائن سگل وغیرہ نے دسیا حضور کی امت کا خیال رکھ لے لڑ لڑ بھا جان گے اور آپ کی کر لگے اتوں اندازہ لگا بھی حضور دی امت نو ایک رکھنا اللہ رسول نو کتا بڑا پسند ہے گل وہی ہے جی سارے بڑی ہوئی حضرت عثمان نے کی کیتا فرمایا گل سنو باقی گل ٹھیک ہے جھگڑے کر کر کے لڑن گے مرن گے یہ کرو نبی دی زبان قریشیاں دی سی لہذا قریشیاں عربی سرکار دی زبان ہے وہ تے قرآن لکھ کے باقی سارے قرآن کٹھے کر لو انہوں جلا دو شہید کرو اگ لا کے شہید کیتا صحابہ دے اتفاق نال مسجد نبوی شریف دے سہن شریف کے اندر ویڑے کھڈا کھود کے سوا محفوظ کیتی گل سمجھا وہ قرآن جیسی مختلف لگتا مسلمان نو لڑا دا سبب بڑی نے صحابہ نے آخ شہید کر کے جلا دو نسخہ ایک تھان دین دینا قرآن جیسی کتاب جا قرآن لکھا سی نا حضرت عثمان نے پتا کی نام پتا جا قرآن حضرت عثمان نے لکھایا سی اس کو کہتے ہیں امام کہتے ہیں اس کو امام ہاتھ دنیا چاہ قرآن چل رہا ہے جی حضرت عثمان کا وہی لکھایا ہوا امام ہے قرآن جیسی کتاب امت لائے نہ مرے وہ کیاتا دوسری لیا پھر جڑا کراطا رہ گئی تو صرف اور صرف علم والے سینے چاہیے قرآن دیا وکری کراطا کاغذات تو اگلے اڈا دیتی کیوں تاکہ محمد دی امت لڑے نہ اور ایماندار دس ہوئے امت نو ایک رکھنا کڈا اہم کام ہے کہ اینا اتنا عظیم کتاب اج کل تے اساں ہاں، سمجھنے آپ قرآن نو کسی صورت جی جلانا کفر ہے یہ تو ایک جہالت ہے قرآن کو جلانا بے ادبی کی نیت سے یہ کفر ہے گستاخی کی نیت سے کفر ہے اگر شر اور فتنے سے بچانا ہو آ سمجھا کہ ترجمے ایسے نے جنہیں ترجمے فتنے نے شر نے امت کی لڑائی نہ سمجھ پہ امت روکا جی عثمان تے مولا علی جیسے ہوں دے انہوں پڑھ کے شہید کر دیں دے تاکہ امت کبھی گستاخ رسول نہ بڑھتی نارا تقبیر یہ یعنی کہتے ہیں پختہ افکار یہ ہے وہ مضبوط عقیدے جب دل میں آتے ہیں تو مسلمان فاتح بن جاتے ہیں کلندر اقبال فرمانا پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی افکار زمانے کی کی کی ہوا ہوا رکھتی ہے ہر ہر ہر ہر چیز کو خام وہ آدھے عقیدے پہ یہ تو ہی ایسی کچی کچی فارمی ہر فارمی فارمی فارمی جی بندے بھی سمجھو ہے دستی تیار ہوئے بندے نے وہ کتوں لیا فرید ویار تے پیر باہو کتوں لیا گھر سے جاؤں گھر سے مرتب کا جاؤں گھر سے مرتب کا جاؤں زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس اور سارے اقبال فرما دے اج تو مڈ روکی وے نہیں یہ تین جیونا دسنا ہے جیونا نہیں یہ مریا تے کھول جان نال تریا پھرتا اپنی جان گوا بیٹھا ہے یہ فرنگی دی جان نال لگا پھرنا ہے ہوں فرنگی روح نال چلتے ہیں فرق ہے بہلی ہوئے ہوئے اگر توجہ ملتے اگلے دسن بھی سر گئے ہاتھ میٹر لے سر گئے پہنچانے بھی سر گئے نہ بھی سر گئے سمجھ سمجھو اگے سناؤ ہوں پتا لگ گیا بھی نعرے جتوں بہتے بنتے ہیں جتوں نعرے بہتے بنتے ہیں پہنچو گے پہنچو گے جی سیانے بیٹھے ہو گئے نعرے بہتے کتوں بنتے ہیں جتوں بنتے ہیں وہ کیون بنتے ہیں یار جی گل ہے روپیہ ابرو آ نعرے بنتے ہیں ادھر وہ شابش نع ہز آابش اٹھوٹان ہونے پر انہوں پتا ہے جس لوگ جسل امت وڈیچ وڈیچ کسی ایک دوجے نارے گی کھ نہیں رہن لگا نعرہ کیڑا فائدہ دے رہے بہت سے جس کو بانٹتے نہیں وہ امریکہ کے ڈالر سے بنتے ہیں اگلی گل سنو سائنسدانوں دانشوروں اور سکالوں کے لیے سائنسدانوں دانشوروں سکالوں کے لیے سیمینار لیکچرز اور فلم پروگرام سپانسر کرنا تاکہ ان کے ذہنوں میں امریکی سوچ پیدا کی جا سکے منتخب افراد کو امریکی بیویاں منتخب افراد کو امریکی بیویاں منتخب افراد کو امریکی بیویاں یا انتخاب میں آنے والوں کو امریکی بھی میں ووٹ لینے امریکی بیویاں امریکی بیویاں اور شاندار ملازمتیں فراہم کر کے ان کی وفاداریاں خریدنا ان کی وفاداریاں خریدنا ان کی وفاداریاں خریدنا توجہ ذرا توجہ توجہ توجہ لگتا کہ رب بھی ویخ رہا سی رب کا بھی ویخ رہا سی میری امر کتنے آ مرنی مرنی کتنے دس گئے سائنسدانوں کے لیے سیمینار لیکچر اور فلم پروگرام اسپانسر کرنا تاکہ ان کے لہروں میں امریکی سوچ پیدا کی جا سکے تینوں ہے سجنا سوچ امریکی مسلمان کے دل چ نہیں ہو سکتی مسلمان کے دل سوچ محمدی ہوگی میون بہت آپ یہ جان جیون جینے پہ سر موت اختیار ٹر جانا سی شاید کمال ہو گئی یہ تو صرف مجبوری کا جی رہے بیویاں گڑیا بھی دے دے دے دے دے روپیہ روپیہ بھی بھی بھی گڑیا اور جنوں جنوب کی مہربانی چڑھ گیا چڑی چبارے چڑھ گیا آیا نہ آیا تو پھر آ میں پہلو نکلے نہ آیا آیا جن باروں لبی آیا آیا کیونکہ قوم ساری انتظار بیٹھی ہو گئے جی آیا یہ لبی بھی آیا جناب ہاں جی منتخب افراد کو امریکی بیویاں ملازمت دے دے کے کی کرتے سوچ امریکی پیدا کر دینا تاکہ پکا مسلمان بن جائے بال اہم سیاست دانوں اگلا سن بال اہم سیاست دانوں اے بال کا جزیا بھی عجیب ہے مینو کڑیا صحیح لگتا ہے ارشاد کروانی صاحب نو لگے لگ کہ میرے پاس سیاست دانو میں کل سیاست ڈالو چلو اگر یہ بات کسی مسلحات کے تحت کہہ گئے تو ہو سکتا ہے وقت آنے پر کبھی یہ بھی کہہ کل بال اہم سیاست ہوں صحافیوں صحافیوں صحافیوں جڑے ہمیشہ آزاد ہوتے ہیں صحافت آزاد ہے صحافی دلے ہوتے ہیں صحافی ہر کسی تن دینے ہیں وہ پیچھے تنڈن کا جڑا کام ہے وہ بھی دس بھی کون پیچھوں تنا جی جی جی پاکستان بول رہا ہے جا کرے گا میں سویر پڑھا دیا گا بس کسی خیال بیٹھے ہو توجہ ہے رکھا گیا بولو سبحان بعد ہم سیاستدانوں صحافیوں سرکاری اہلکاروں اور دیگر اہم عہدے داروں کو رشوت اعزاز اور امداد فراہم کرنا توجہ مسلمان میں قسم خدا بھی کر گیا نا میں سے عبارت اپنا پڑھ رہا میں پورا حاشیہ نہیں چڑھا رہا گل ہوئی ہے کہ میرے پوٹے چھوٹے نے الٹی آ کی لکھا اعزازات اعزازات دینا مدد دینا اعزازات دینا گل سنو وہ خدا کے تھی ایسا سمجھدار تو ضرور ہو ایسی گل سمجھو گی اعزازات وہ اپنے ملک میں دے سکتے ہیں ہمارے ملک میں اعزاز دینے کا کیا مانا یار اگر خدا جا کم از کم ایک ہاشیا جہا ہے وہ ایک نمبر ہاشیا چڑھا ہی چلو دوسرے نمبر تو نہیں بولا گے ایک نمبر ہاشیا ایسا ایک چڑھا لو کی اعزازات ہمارے ملک کے ہمارے ملازموں کو اعزاز وہ دیتا ہے یہ کیوں وہ اپنے ملک میں اعزاز دیتا درچے درجے ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ میرے اندر درجے اس سے بڑھتے ہیں اعزاز ہوتے ہیں پہلا تھلے پھر پھر چلے نہیں کتنے پہنچ جاتا ہے یار عجیب گل نہیں پاکستان دے وچ اعزاز کوئی بول دے جی بولو سر صبح آرندہ اگلا بیان کسی بھی ملک کے سیاسی نظام کو کسی بھی ملک اچھا، بچہ جی، جی، سارے کسی بھی ملک کے سیاسی نظام کو اپنی منشا کے مطابق چلانے کے لیے اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت یا سیاست دانوں کو مشاورت اور مالی امداد مہیا کرنا کہ تاکہ ساری ساری پسندیدہ جماعت اگے آئے ساری پسندیدہ جماعت اگے آئے اپنی من منشا کے مطابق سیاسی نظام چلاؤ وہ سی آئی اے بھی کام کر دیا توجہ ہے اپنی پرمردہ سیاسی جماعت کو برسر اقتدار لانے کے لیے برسر اقتدار حکومت کے خلاف غور کرنا بھی غور کرنا آٹھ نمبر آٹھ نمبر طریقہ پالیسی اپنی پرمردہ سیاسی جماعت کو برسر اقتدار لانے اپنی سیاسی پرمردہ جماعت کو برسر اقتدار لانے کے لیے برسر اقتدار حکومت کے خلاف پر تشدد مظاہرے کروانا اچھا پہلو بھی آئی چلو جی ہوں کھوتا توجہ ہے اپنی پر سیاسی جماعت کو برسر اقتدار لانے کے لیے برسر اقتدار جی حکومت پہلا موجود ہے وہ خلاف اور تشدد مظاہرے کروانا جلوس کروانا ریلیے لے جانا دھرنے کروانا اور اس مقصد کے حصول کے لیے چلائی جانے والی نام نہاد سیاسی تحریک کو بھرپور مالی امداد فراہم کرنا فراہم کرنا یہ بھی ان کا ایک کام ہے آخری نو نمبر پالیسی کون سی آئی اے کی مختلف ممالک کے سبور صدر وزرائے ہو جا رہا سینئر مشیروں کی خدمات سی آئی اے کے ایجنٹ کے طور پر حاصل کرنے کی مضمون کوشش کرنا یہ مطلب ہے جنہ کے نام آئے نے یہاں سارا خرید کر کر کے اپنے واسطے استعمال کرنا یہ انہوں کا کام ہے اتنے ہوں ایک حوالہ چشتی بچوں کٹن لگا ہے توجہ ذرا پتا لگ جائے قوم ہے سناوا لو جی دو جگہ حوالہ آیا سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر صاحب واہ بھائی واہ خدا آپ کے ساتھ وہی کچھ کرے جس کے آپ مستحق ہیں جو ہے یہ حضرت کا مقدمہ ہے تعارفی مقدمہ میری نظر میں عنوان سے اس کے اندر بھی لکھا ہے اور ترمزی صاحب نے بھی آگے جا کر یہ بات بڑی حسرت سے کی ہے کیا لاہور میں امریکہ کے consul general doctor Andrew Corey Corey Corey Corey صاحب نے کیا کہا اور پڑھ کر بیان کے سارے حیران رہ گئے بیان سنو کہ ایک پاکستانی کی قیمت امریکہ کا کوری بیان کر رہا ہے ڈاکٹر صدر ایک پاکستانی کی قیمت ایک وسکی کی بوتل سے لے کر امریکہ کے مفت سیر تک پہنچا امریکہ دے مفت دا دورہ اگے ایک بوتل وسکی شراب دی جب کھاؤ تے یا آکھو نال حضرت جی امریکہ دا دورہ کرنا ایک بوتل دے ایک دورہ مفت اینا دیو جو مرضی کراؤ خدا دے خلاف بلاؤ نبی دے خلاف بلاؤ دین دے خلاف بلاؤ قوم دے خلاف بلاؤ جو مرضی کراؤ دہشت گردی کراؤ فساد پواؤ لڑائیاں پواؤ ملا پھڑاؤ لڑائیاں پڑاؤ مسجداں بناؤ جو مرضی کراؤ صرف صرف سارے ہر پاکستان کی گل ہو رہی ہے ہر پاکستان کی گل ہو رہی ہے نہ پیر نو چوپا کر رہا ہے نہ حکومت والے نہ عوام والے کسی نو نہیں سارے پیچھے گل کر رہا ہے دیکھی اگر ایک پاکستانی کا مل صرف ہے ایک وسکی کی بوتل شراب دے بتاؤ نہ رکھو مستدار امریکہ کا کرا گے سارا کچھ کرنے آ جاتے ہیں وہ مسلمان وہ مسلمان وہ مسلمان میں پوچھنا وا ایمان تاریف بھی لالچی لالچی کمی ہوئے شرارتی دورے جنہوں نے ساری دنیا بھی سبھی ساری پیدا دفا کے پیروں چ رکھی جیسی نبی بھی گلامی چڑیا جا رہا حضرت کی گل کرا نہیں حرام دی بھی نہیں سیز کا ماتھی ہے سیز کا ماتھی ہے نان پارا نان پارا نان پارا ریاست ریاست ہندوستان دی نان پارا دا نام نان پارا دا نام تے نان پارا دا مطلب ہوندا ہے روٹی دا ٹکڑا ریاست کا نام سی نان پارا نان روٹی والے پارا ٹکڑے نو آندے روٹی دا ٹکڑا نان پارا ریاست کا نام سی اللہ حضرت دا مطلب سی آش کا ہمیشہ نہیں ہوئے عشق کا کم مینار کرنا ہے عشق کا کم بینار کرنا ہے آدھا لاتا چھوٹا جا راشن موکے آؤ خرچہ موقع آؤ چلو ایسا ہے آن والا ہی ہے چلو ایسے پڑھ والے بن جاؤ آج عادت کی فتح دیں کرو دول رضا کروں کرو دول رضا پرس اپنے بچا مدا تو اپنے کریم کا مدد تو اپنے کریم بچہ میرا دین اصل سی آلہ حضرت نے تھوڑا جا نام بدلیا اشارہ جو کرنا سی آپ نے فرمایا پارا نام پارا نام اضافہ روٹی کا ٹکڑا آلہ حضرت نے نام کی ریاست کا اشارہ بھی کر دیتا فرمایا مصیبت بڑی بڑی آئی ہے لالچ کو کیتا احمد تو ایڈی ساری ریاست کا مالک بنے میں اہل تول جڑا ساری خدائی دا مالک ہے میں اس سونے دی تعریف نہ اہل تول ساری حکومت دا سردار تو حاکم کرو مد اہل دول ساریا حکومت والا سردار مصیبت بلا آئی ہے یہ بلا سین عشق عشق دی دی بلا بلا بلا سن کہ تو تو کون ہے میرے کیوں پھرنا پر اس میں میری بلا میں ہوں اپنے انہوں یا رسول اللہ تیرا ہو کے چاچی کھول کے بہو منڈے سنے نہیں نی کی گل بھی سن سمجھو ہے یا رسول یار سو لا تیرو بس کیوں خیر منگا در دردار کہ جس لے حضرت ابی بن کعب اللہ حضرت کعب بن مالک حضرت کعب بن مالک حضرت کعب بن مالک او جڑے ایک جنگ ایک جنگ دے موقع دے پیچھے رہ گئے سر ترے ساتھی جدو سرکار ناراض ہوئے نے تے روم دے بادشاہ نے خط لکھیا انہیں آخیا شان والا بندہ ہوئے تھم نال بنی کھڑے آپ جیڑا ہے مدینے دا بال بھی تیرے نال سلام لینا گوارا نکل کرتا ایڈی بےزتی آج آدھی بادشاہی دینا وا رشتہ تین دینا وا میرے کو آ جا حضرت طرف گئے رو رو کے کہندے نے مولا ایک محمد ناراض کی تئی آپ ناراض ہوئے ہیں محمد ناراض کی تئی قیامت ٹوٹ ہے دشمن میرے ایمان لالچ بھی رکھن لگ پیا ہے پھر یا رسول اللہ تیرا ہو کے بادشاہی لالچ دینا ہے اپنی ساری بادشاہی اگر میرے قدم میں رکھ دے مینو خالی نہ کے محمد کی غلامی چڈ دے میں تیری بادشاہی نے تھوڑا بھی نہیں میں محمد کی دے دیکھے والی بولو مرو پر ان گلوں پچھاڑنا ہے مسکی یار نہیں میں گل کر لگا مولویا مولویا برسن برسن والے والے اے اے مولوی مولوی مولوی انگلش نہ مول اینپڑ پرانے ترقی رہے مر جان ترقی ہو جانی ہے پیشاب شراب برابر ہے کترا پیشاب کا بھی خوب پلیت کر چڑتا ہے کترا شراب کا بھی خوب پلیت کر چڑتا ہے پیشاب میں شراب برابر نے شراب پیشاب بوتل میں امریکہ کے مفت دورے لانتی مسلمان اتروایا کٹایا جیون سانو نہیں چڈیا کتا ہو گے پاکستانی لالچی نے کمنے صرف ایک بوتل مسلمانوں میرا چوجھو قرآن کی عظمت ہی نہیں جب قرآن کے خلاف چلن کا نتیجہ ہے نا تو قرآن کی عظمت کا پتا لگتا ہے اور سچ بول رہے آئی اور سچ بولو بولو بولو ایک ترقی سچی دسا مسلمان ہوئے وہ مال میں مسکین بوتل میں بکے گا دیسی مال پہ ملا سی نہ ملا چی جی بچارا قسم خدا دی کر کے آنا رب جانتا ہے رب گواہ ہے میں اس لیے لوا سا ہاں، ہوں تو چیٹیوں کالی کر بیٹھا اس لیے میں لوا سا شالا مار را سا میرے نمی ایک تقریر میں کی تقریر ذرا پہلی پہلی سی تو اٹھ داوا بیٹھا سی خریدار اجن سا ہاں جی بڑے عجیب رنگ چان کے تو برا بنا لگ سرکار صرف شناختی کارڈ دیو میں میرے جپان مڑ یورپ چلے جایا جی یہ نہیں کرتے اج تو پی سال پرانی پرانی گل ہے ہے تو زیادہ ہونی سال اللہ سونے کا فضل سی میں بھاوے لوا سا پر بزرگ کا ہاتھ کنڈ دے سی میرے دل نے میں گل سن آ لیا لیکن اصا حضور جوڑے پاک کا جتھے بھی جانے ہاتھ کٹ کے گل کرنے مائی کا لال نہیں بوتھل پاس نہیں لئے سمجھو ای ایسا نہ بول لے ہاتھ جوڑ گے میں گستاخی نہیں کر سکتا میں ادب نہ ہی بول رہا ہوں میرا پاکستان کہیں سڈا ملک مسکینی دی نہیں ہوئے کے جا تھی گل بہتا پڑ گیا میں مسکینی بولتا لو آتا مسکینی نہیں بولتا ہاں چلو یہ چنگا ہے نہ ٹھیک ہے وہ پیڑی شہر ہے نہ ہی کیوں آپ سمجھو ہے اگر مسکینی بولتا تو ایک دور امریکہ کا خدا دیا بندے آ امریکہ کے دورے تو برطانیہ دورے ادھر توجہ ہے ایک حوالہ سنا واج انوکھا مسٹر پٹو اچھا مسٹر بھول اپنے سٹیج بلا لیا یار وکیا بندہ بڑی چیتی ہے سدتے سد لینا ان شاء اللہ لذیذ جی ایک بندہ بھی ووٹ دے گیا ہاں، میرا غور کرنا مسٹر پٹرول بارے لکھے پاکستان آزاد قوم ذرا اپنی حیثیت ذرا دیکھ لیجیے مسٹر کسنجر کے کنجر اچھا کسنجر تو یار میں انگلش میں نہیں پڑھیا میں پڑھا نہیں مسٹر کسنجر نے کسنجر ہنری جہاز پر سوار ہونے سے پہلے بھٹو سے کہا مسٹر بھٹو ہم تمہیں ایک ہی مثال بنا دیں گے اگلا بیان مثال دے کے کہہ رہے ہیں مسٹر بھٹو جب سامنے سے ریل گاڑی آتی دکھائی دے تو عقل مند پٹری سے ہٹ جاتا ہے عقل مند پٹری سے ہٹ جاتا ہے کی مطلب مسٹر بھٹو سی روسی بنا کر امریکی بلاک نے پچھلے دھڑ یہ روسی بلاک کا بن لگا انہیں گیا عبرت ناک بنا دیں گے مثال بنا دیں گے یہ آئی ایس آئی خفیہ ایجنسیاں لکھ رہی ہیں کہ امریکہ کے امریکہ نے کہا شادی نہیں بننی روس نہیں بننی اچھا پھر پہنچا ہو جا یار عجیب گل ہے پھر انہیں چٹ بھی لکھی چٹ اتنے آئی عمل ہویا جس دن میرے صاف لکھیا سی کہ مسٹر بھٹو کی پھانسی کو موت کو یقینی بنایا جائے مسٹر بھٹو کی ہاں، بھٹو کی پھانسی کے تختے تک بھٹو کو پھانسی کے تختے تک پہنچانا یقینی بنایا جائے سفر نمبر اٹتالیس ایمان سے بتانا آزاد ملکوں کے وزیر اعظم کو متعلق فیصلے باہر سے ایسے آتے ہیں ایویں دھمکیاں ملتی مینو اتنے ہارون رشید کی گل یاد ہے کر دیا ہاں۔ کر دیا ہاں۔ بولو بولو بولو حالے میں وہ بھی پیا کرنا جڑا نبی دی شریعت دے پیمانے تے پورا نہیں اترتا بہت ساری کتائیاں سن عمر ورگے کی گل سنا ہائے ہائے ہائے ہائے جنہوں نے نے نے انہوں کی گل پہ سنا جس روم بادشاہ پیغام کھلے ہارون رشید میں ایڈی فوج لے کے تیرے چڑھائی کرا گا پچھا نہیں تھکے گا آپ نے کی لکھیا لکھا خط کا جواب لکھنا نہیں جس نے تیرا پادر میں میری فوج پہ ہونی ہے اس لڑائی لڑ دیا گا بول تو صحیح بنے مینو وہ بھی گل یاد آتی ہے کہ حضرت معاویہ تے حضرت مولا علی مشکل کشا دا جدو اختلاف ہویا سی تو اس وقت بھی اس روم دے بادشاہ نے لکھا سی اس نے کہا توجہ ہے کیوں فرمایا ساڈا ایک دم سجنی سجنی لکی تبری ساح مارے مرتے کی لگی اگوں پاکستان مینو دس دے کہ میتابل ہے پاکستان وزیر اعظم دے ہونے کون پاکستان مینو دس رہا ہے پر پاکستان متے چ نہیں بجیا اسی واسطے کہ ولیاں کا فلاح ہے کہڑا بیانا لگنا یہ ہماری بے بسی اکوجا سفر پر لکھا جا رہا ہے ہماری اس بے بسی اور ناکامی کی چند وجوہات درج رہے ہیں ہم لفظ بھی دیکھو ذرا ہماری اس بے بسی سڈے اتنے مور بھی جلوس کٹ کے کہتے ہیں امریکہ ساریا ایٹما طاقت رکھنے والے وہ تو کہیں ہماری بے بسی پینٹ شکی سڑک نے ساڑ کے امریکہ ماری ہستا ہوئے گا یہ جڑا پتلا ساری کھڑے نا یہ پوچھ تو وہ آخے گا تڑیا پیا مریا پیا ہے پر تو آخی مینو جانا پیسہ لگا ہے پر جی سوتری ہوں ناکامی بے بسی دی وجوہات غور ہوئے آئی ایس آئی اور آئی پی دونوں خفیہ ادارے اتنے فعال اور باختیار نہیں ہیں کہ آج خود سپر پاور کی ایسی منصوبہ بندیوں کا توڑ کر سکیں یا انہیں ناکام بنانے کے لیے عملی اقدام کر سکیں بس ہے اتنا کچھ نہیں کر سکتے ان کے آگے وہ سپر پاور ہے اگر یہ کر سکتے ہیں تو صرف مولوی کے لیے کر سکتے کیونکہ خواجہ غلام فرید کوٹ والا فرماندہ ہے میں مسکین دکھا کر ہر ہگرانی خان رانی خان جان گے سندھ کا رانی خان سارے پنجاب کا تمن خان جس جی میں کوئی گل ہوگی تو یاد رہو تم تمن خان اس علاقے کا سندھ کا گرانی خان سی خواجہ فرید کا علاقہ کیونکہ سندھ کا کنارا لگتا ہے نا تو آپ فرما نے یار میں مسکین دکھا میں مسکین دکھا ہر ایک رانی خان اور کیونکہ مولوی بیچارہ مسکین ہے اور بدھوا نشے گڑا گاتے گرو گڑا گولی گاستے اتنے گل کر لگا یہ پاکستان کی شہادت اور گواہی ہے تمام خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ سارے نکاؤ نے میں پوچھنا دشمن کے ہاتھ بکن والا وہ لا اہل نہیں ٹکٹ لبے ایک ڈاکٹر ہے لاہور کا میں تا پہ گل کرنا سچی گل منہ چ نکل کے کہہ دے کہہ دینی چاہیے کسی مخالف کے حق چاہیے ہوے مخالف ڈاکٹر یہ جواب نہیں آنا چاہیے میں دے رہا کیونکہ وہ بھی کھاتے توجہ بنا میں میں پوچھنا پوچھنا کہ کہ ہر ڈاکٹر اپنے ہلکے چلا اہل قرار دیتا گیا ہے الیکشن نہیں لڑ سکتا تو وا مولوی کول کام ہو جائے کا تیرہ سو پرچا سی سندھ کے بزرگ پہ سو پرچا سندھ کا بزرگ تیرہ سوچر کر جی مان جاؤ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ یہ حق اللہ نے سانو ہی سمجھایا ہے اسی بہ کے جدو بولنے چاہتا کو دنیا سو جاتی ہے اور تے دشمن بھی اصا ہی چپ کرا سکتے ہیں تمہوں تو زبان ہی نہیں لگی بولنا والی کاش تے سمجھ ہوتی اکل ہوتی بہت اچھا جو ہے ہاں، کرو آئی ایس آئی اور آئی بی یہ دونوں خفیہ ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑی سپر پاور کے آگے ہم بے اختیار ہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ایمان نال دسو ہے سچی دسیا جی کیا کیا مارے دے اگے شیر بڑھنا یار اتنے الٹی گنگا پہ ہے ماڑا ویٹ کے سے رکھ لینی سگڑا ویٹ کے ہاتھ جوڑ تو مڑ آخر ہی پہ نا پیر بارشا سچ کہہ گیا پیر بارشا فرما تو گئی ج میری میاں باپیا تو مہ منگنی تو بردا کڑی رنگ کا پتری دلیر بنیا بندہ پڑھے بچ کر دے میاں شاہ ہوں شیشا کتنا دے بن گئے اسی تو سونے کیڑی تو بھی ود کمزور قسم خدا سزا کر کے آنا مولوی لکھ تڑ تڑ کے کے گاٹے پھاڑ پھاڑ تے پال مار رہا ہوئے ہو سڑک دے سمجھی کیڑی تو بھی کیا دور ہے ہاتھی دا پیر ویخ کے پیچھا ہس جان ہے کیڑی پیر دے دینا بڑے بھی ہاتھی دا پیر ویخ کے پیچھا ہٹ جانا کیڑی دے اتنے پیر دے دینا ہیا کر آپ ہاتھی تو بچنا ہے ہےڑی کے پیر دینا ہو سکتا ہے وہ بے وقوفا ہاتھی تیرے تے پیر چلے رحم کر خل کے خدا بول رہے نہیں رحم کر خل کے خدا نے وہ مینو یہ خلاصے بھی کھولنے پی رہے نہ شکر کھولے نے میں شکریہ ادا ترمزی صاحب اور آئی ایس آئی میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے یہ تلخ حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے ورنہ ہم جیسے گنگوں کو بولنے کی کب سکت تھی آپ کی مہربانی کہ آپ نے حقیقتیں کھول دی ہے جی اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ وہی کرے جو آپ اس کے مستحق ہیں ذرا اگلی دوسری گل بھائی اسی بے بس کیوں باشکیوں دوسری وجہ کی سنا وہاں قومی سطح پر ایسی دخل اندازی اور عالمی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کارگر اور کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا جب تک پوری قوم متحد نہ ہو اس کا شعور ان اداروں کی ڈھال نہ ہو ہم ضرور ڈھال کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر تلوار کرو تو آگے ہو والا سمجھے گا ضرور ڈھال بننے کے لیے تیار ہیں لیکن تلوار کرو دشمن کی طرف ہو اگر تلوار کرو یا ماری طرف توجہ ہے مگر بات جسم سے ماضی میں اور آپ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں ہماری حالت جسٹس کیانی کے مطابق کچھ یوں ہے جسٹس جسٹس کے ہائی سپریم کورٹ کے جج جسٹس کا بیان ہے وہ بھی سونے کے پانی کا لکھنا رہا ہے موربیا تو باہر اتریا اچھا کیسی عجیب گل ہے تریفا کا پل نے جہے ویچنے وہ رونا موربی کو چاہیے ادھر ادھر بس دنیا کی جگہوں میں کون گئی گل وہی پیسہ لگا ہے اللہ سنو میاں اے بیان کبھی زندگی نے سنیا ہونا جسٹس کیانی کا بیان سنو آپ کہہ رہے ہیں ساتھ صاحب فرما رہے ہیں انیس سو سینتالیس میں توجہ یہ ناچیز کا بیان دنیا پوری کو سناؤ اگر اس نادار اور بے سمجھ کو کوئی سمجھائے تو یہ لبیک کہتا ہوا قدموں میں آئے ایمان سے کہتا ہوں جسٹس کاری صاحب کیا کہتے ہیں انیس سو ستالی میں ایک قوم ایک ملک کی تلاش میں تھی جو اسے مل گیا مگر اب وہی ملک ایک قوم کی تلاش میں ہے جو اسے آج تک نہیں ملی توجہ پھر پھر پڑھنا پڑھنا جی انیس سو سینتالیس میں ایک ملک کی تلاش میں تھی جو اسے مل گیا مگر اب وہی ملک ایک قوم کی تلاش میں ہے جو اسے آج تک نہیں ملی جو اسے آج تک نہیں ملی ملک بن گیا دعوی ای بنوایا نبی سونے نے حضور صحابہ آئے نائنج آئے بہو آئے حضور سرکار آئے صحابہ حضور نے بنوایا اگو یہ کہ حال سک ملک بن گیا قوم ملی نہیں ملک رو دیا بندہ قوم قوم ہائے قوم ہائے اچھی کہنے اچھی بیٹھے آپ کہنا نہیں میری قوم نہیں سو اسکنے سو میں پوچھنا مدینے کا تاجدار ملک مشینیں گیا ہے کیا حضور کو قوم نہیں سی بنتی شرم آنی چاہیے کیا حضور نے ملک انگریزا نہیں بنایا جڑا ملک مدینے والا بنا ہے وہ پہلو صدیق تیار کرتا ہے پہلے عمر بٹھانا ہے ہے ہے واسطے واسطے عثمان تیار تیار تیار کرنا کرنا علی سور بنائے پر قوم نہیں بنی کیا کیسی عجیب گل ہے بانڈا سے بڑھاوا بانڈے چود نہ لگے پوڑے پانی نہ لبے ہاں؟ بھانڈا نہ بڑھاوا بھانڈے چوڑ واسطے کوئی شہ لبھی کیا نہیں سا آپ کے خلاف ہم جلوس نکالتے ہیں آپ نے اتنا بڑا چر کیوں کیا آپ نے یہ سیاسی کیوں کی کہ ملک کو قوم کو ملک مل گیا ملک کو قوم نے ملی آج تک لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں افسوس یہ ہے وہ فوت ہو چکے ہیں ورنہ میں جلوس نکالتا لیکن وہ جواب دے رہے ہیں وہ کہتا ہے شرم کرو جلوس میرے خلاف خفیہ ادارے سارے لکھتے گل ٹھیک ہے اصا خوشیا واسطے بے بس آ کے سارا حال کلا میرے گسے کا جواب پہنچا میں چپ کر گیا سیدھی دی میرے کوئی جواب کوئی نہیں گنے بولو سنگیا سنگیا وہ پہ کھولن قسم خدا بھی کر دیا میں صرف اس کتاب ایمان نار دس ایڈی ایڈی ایڈی خواری بے زواری اتنے پھر لیا سلاح سلاحتی نے دشمن کے لیے لیکن تینوں اتنا نہیں پتا کہ دشمن واسطے مسلمان کو کہڑی طاقت بنانی پی رہی صلاح الدین ایوبی بھنڈیا کو کھلے نے آن کے طاقت کیڑی کٹھی کی تھی ککھا گھر بنایا اگر تاریخ ہوئے میری تاریخنا ہوئی ککھا کا گھر بنا رب کی سیر کو منگایے رب نو خالی ہاتھ فقیر بن کے بکھائے مادہ دی متابی بن گیا کیڑے آخیا سی کیڑے نے جان دو کیڑا کیڑے نہیں لگے چون لتان لتان والے کسی نے ویکیا کر کے پیا انہیں آخیا خیر کیڑے جی کی کر آسمان ڈگن لگا لتان چل کے پیا پیر دیتے نا ما ڈگ پڑے اصل وہی کیڑے دین دین آیا آیا یا دین آیا کیوں دین آیا آیا آیا دین دین آیا دین نگر گئی بی بی پروین آیا دین نگر گئی بی بی پروین جنہ دیا نگل آ یا جانا بولو زمیر ہے بس میں صرف ایکو پوچھنا صرف پوچھنا یار کیسے کیسے عجیب ڈرامے اس قوم ہیں مسلمان بھی سیاست حکومت مسلمان دیا عزت چھپا مسلمان بھی سیاست حکومت مسلمان دیا عزت چھپا بچاؤ کہ جی مسلمان دیا عزت لٹا سٹیج سے لے آوے ہر سال سے نچا اتوں جت کے جاوے سفیر بن کے انڈیا جاوے یا امریکہ جاوے کافر نال جفی پاوے ملا اما ایشا دا حوالہ سناوے یہ مطلب اسی کافران تو بھی بہتر ہو گیا ہاں، اور رسول دی عزت ہو رہا کی روکنی ہے خاندان نویل بھی گرد والا ہے اور پھر بیان کرتے ہیں فرما نے محمد دا ہاتھ کسی عورت دے ہاتھ نو لگ نہیں سکتا Yeah. پر کریے کی جی پیچھے سنا یا حوالہ نگرانی نے ساری پچھلے اس جو دی تھی نگرانی تھلے پڑے کو بچے کو یہ مختولین مضبوحین مفتوحین مختولین مضبوحین مختوحین فرنگی کے پڑے ہوئے ہیں بسمل پڑے ہوئے ہیں جی میں کیا ہے توجہ ہے بیبیاں ووٹان کے کلوتی ہیں سید آدھی اخبار چڑی ہیں دین آن لگا اچھا میں تھوڑے تو سوال کرنا مجھے جواب دیا جی سید آدھی ووٹان کے کلو گئی ہے میں تھوڑے تو سوال کرنا دسیا جی اللہ رسول اللہ مولا علی سیدہ خاتون جنت سید آدھی کے ووٹان کے کلو خوش نے ہاتھ کھڑا کرو جڑا گندے کچھ نہیں یار میں ڈرتا میرے کو ڈرنا نہیں میں کی لگ میں مسکین کا بندہ مطلب ہے تسی خدا تو ڈر گئے ہو کہ جی اگر ہاتھ کھڑا کریے ایڈے کام کے اتنے تو ہو سکتا رب ہاتھ ہی وڑ چڑے کیوں کہ رسول دا خاندان تے ہے ہائے ہائے ہائے میں جبرائیل آتے نہیں میں جو سینے سے بیان نہیں کر سکتا میں بیان کرا خدا ہی سڑ جائے میں بیان کرا خدا ہی سڑ جائے جی بچا نہیں سکتا بے اجازت کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان پدرو شانے ہو گیا سید آدمی کی فوٹو بخا رہے ہیں کیا کلوتی لیکن شاہ جی کی بلا ہونا کمی نیا نہیں عزت رولی ہے میں نہ ویکھنا گوارا کرنا نہ وسانا گوارا کرنا دلہ نہیں حرامی نہیں کہ میں میں سیاست کمانا میں لانت بھیجنا اس سیاست جیڑی محمد دین مسلمان کی سیاست میں مسلمان دی سیاست نے کافر دی سیاست ایک ہوگی تو پیچھے کی بچے اپنی ملت کو کیا سکوام مغرب سے اقبال داڑی منیا اج کے لکھاں داڑی والے اس داڑی منہ کو وار کے کندے نالے سٹ گیا بے غیرتا تو رسول دین تو رسول دی عزت دی غیرت نہیں کرنا ہے بے غیرتی تو تے حوالے حضور دے صحابہ دے دینا ہے اقبال نو ویکھو کہندا ہے اونتری دا شرم کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی گوڑے نو کھوکھے کیاس نہ کرے دے لے دو کنا دے پیچھے رولنا شرم کر گوڑے کھوتے دا بڑا فرق ہے باز تے پاز دا بڑا فرق ہے باز تے پاز دا بڑا فرق ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فدا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فدا میں کرکش کا جہاں اچھا بھائی ایک گل کرنے لگا توجہ ہے ایک ڈرامہ کھولنے لگا کھولو جنت کی پرچی جنت کی پرچی لو این گل سن لو سنگیو جو کوئی الیکشن لڑے وہ آئین دے خلاف بغاوت کر کے آئین دے مخالف بن کے الیکشن لڑ سکتا نہیں پاکستان دے آئین دے مطابق ہوئے گا تو الیکشن لڑے گا نا اچھا ہوں یہ دسو جی آئین ہے کفر جی آئین میں فرض تیری گل کا کرنا باقی تھی فیصلے کرنے جی آئین ہے کفر تے آئین نو سارا من کے الیکشن لڑیا پھر سارے جہنمی اگر آئین ہے اسلام تو اس کو مان کر سارے الیکشن لڑ رہے ہیں پھر سارے جنتے پرچی کتوں نکل آئی ہے سڈے کول ہے تو دوجیا کو خیال بولے یہ گل انہوں دا اتوں لگا سانو چلے بنا رہے صرف گل گل کا کا جواب جواب لب لب لو لو این گل کہ اگر آئین کی مخالفت اگر آئین ہے اسلام تو اس کی موافقت سارے کر رہے ہیں پھر سارے جنتی سارے ووٹ دو جنتی سارے ووٹ دو جنتی سارے تیجی آئین کفر ہے تو پھر اس کو ماننے والے سارے جہان پھر ایک کروڑ جنگل کی پرچی کا تو تم کیا کروڑ کا ہوتا پھر پیو بھی جنگل سے جنوب ہار چلے جنوب یار جب میری اس گل کا کسی نے ہے جو کے جواب دے ایک مفتی صاحب ہیں وہ چاند پہ رہتے ہیں پتہ نہیں آپ ان کو جانتے ہیں کہ نہیں ایک مفتی صاحب ہیں وہ چاند پہ رہتے ہیں آپ خبریں ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے انہوں نے کہا ایک مضمون کے اندر کہ ووٹ جو ہے نا اس کے مترادف لفظ شریعت سے نہیں ملتا دین سے کوئی اس کا مترادف اور ہمان لفظ نہیں ملتا اسلام میں ہوتی تھی لہذا اختلاف پڑ گیا کہ وہ کو کیا کہیے یہ شفاعت ہے یہ وکالت ہے یہ شہادت ہے یہ مشورہ مشاورت ہے یہ کیا ہے آپ کو سمجھنا ذرا ایک مفتی صاحب جو چاند پہ رہتے ہیں انہوں نے مضمون لکھا تو کہا ووٹ کا ہم مانا لفظ اسلام میں مل نہیں رہا اچھا میں پھر اس کو بولیا میں کہ سرکار جا ہم مانا اسلام لب گا ہی نہیں یہ اسلام کے بچوں کی لب لیا قرآن قرآن نہ نہ نہ لبھے لبھے لبھے کیسی عجیب گل ہے جہاں ہم مانا چ گ نہیں اسلام کی گیا ہے لکھ لانا یہودی دی لانت قوم دی امانت نہیں یہودی دی لانت قوم دی امانت نہیں قوم یہودی قوم گاٹے اسلام نہیں ایک جگہ تے گستاخی دا مسئلہ ہوا ہے کچھ لوگ دے نام دیا بینر لکھا سی چیر کے تھلے سٹیا اس علاقے میں کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے اٹھے چھوٹے چھوٹے اٹھے چھوٹے چھوٹے انہیں آخیا سا پرچا کرانے آئے نہ گستاخی کی تھی موٹے موٹے آئے انہیں آخیا کیوں ووٹ خراب کراؤ مختصر صرف علاقے کا ضلع دس دن اگیا نہیں جانتا کوٹ اتو تحصیل تے ضلع بزرگ فرد اخیر مانڈا مانڈا پایا گستاخی دی خیر گستاخی دی خیر ووٹ خراب نہ ہو لکھ لانت سیاست سیاست ادھر ممتاز ممتاز خاطر حضور عزت گئی گئی ہر رکھ لانا یہودی سیاست میں میں سچ کہہ گیا اقبال اٹھا کر پھینک دو باہر نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے دیکھ دو ماہر مولوی کے گلے میں نہیں اللہ کرو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں قوم کے گلے میں گلی قوم کے گلے میں کلیم نئی تحریم کے انڈے ہیں ملتے ہیں الیکشن بھی بڑی کونسل الیکشن بھی بڑی کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی میں پھندے بنائے ہیں خوب آزادی میں پھندے آزادی میں پھندے آزادی میں پھندے بنا کے لیا ہے آزادی نام کیا ہے آزادی ارے بھائی ہر بندہ آزاد اپنی رائفل دیکھ کے نہیں بدھ خوش ہو گیا وہ نام مراد اقبال جیسا شریعت دنیا دین سب کچھ پڑھنا وہ کہنا گلے نے بات میاں نچار بھی چھیلے گئے سا نہایت دیو ہے یا رب کے رندے وہ کہتا ترخان کا رندا لکڑی چھلتا ہے یہ یور کے رندے ترخان ہوئی چھل چھٹ دے نے ترخان ہوئی چھل چھٹ دے نے ترخان اٹھیا سی جی؟ سانو چھلن دکھا خاطر کیونکہ بھی کے چھپے ہو گئے جی چھلنا ہے سیدھا کرنا ہے تین دے اپنی نکل گئی نکل گئی سانو سیدے کرن نکلیا سی اپنی نکل گئی اچھا سیدے کی ہونا واہ اقبال آخری شیر پڑھ کے اجازت چلنا وہ کہ مرے پھر سیاست چھوڑ کر داخل ہی سارے دین ہوئی ہوئی رہا رہا پاکستان نے گیا انہوں نے کیا انہوں نے سنایا پہلے خبر رہ گیا سی کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ہم کہ ہم اس وجہ سے اس وجہ سے بے بس ہیں ناکام ہیں کہ ہمارے پاس بکاؤ مال بہت زیادہ ہے وہ مال بہت زیادہ ہے کتنی شرم کی گل کتنی شرم کی گل ہوے مسلمان تو ہوے بکو ہوے مسلمان تو ہوے بکو ہائے ہائے ہائے یہ ایک موضوع ہے خود علیحدہ لیکن بات کو سمجھنا اقبال کیا فرماتے ہیں پھر سیاست چھوڑ کر داخل ہی سارے دین ہو ملک دولت ہے فتح سیاست کرے گا جسے کوئی بندہ کسی نے فراڈ کرتا ہے جس کوئی بندہ کسی نے فراڈ کرتا ہے چکر بازی کرتا ہے تو کہنا ہے فلانا انتری کا میرے نال سیاست کر گیا ہے جی اس لیے کوئی چکر بازی کرنے لگے تو پتا کیا میرے نال سیاست لاکھ دیوانت اس روشنی دے جن سیاست نو بھی ڈرامہ دے جھوٹ تے فراڈ بنا چھڈیا ہے اور لکھ لعنت اس روشنی دے اور روشنی تے او سی سیاست جنہاں نال لگی سی تے او سیاست نبیاں دا پیشہ بن گیا سی ہاں، وہ سیاست محمدی ہے سیاست فرنگی ہے فراڈ کرا کرا کے ایسا کچھ کر دیتا سو کہ ہوں سیاست ہی فراڈ بن گئی تا فراڈ جو لگا ہے تو قوم دی مت ماری ہے جدو جی نکل گئی تو پھر دین آیا کہ کہ گیا آیا گیا نہیں ہاتھ کھڑے کرو جڑے ہاتھے آیا دین عزت چلی گئی دین آ گیا عزت چلی گئی دین سے پہ لے جائے بہت اچھا ابھی تو نیچے ہے بہت اچھا ابھی ہم نے تخت دلانا بہت اچھا جب جب چلی گئی صرف ابھی لانے کی کوشش کا پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے تو جب اتنے پہنچ گیا تو پھر بہت اچھے ماشاء اللہ مسلمان ایسے ہی سمجھدار ہوتے ہیں یہ مطلب میری محنت پھل لے آتا ہے جی گل سمجھانا چاہتا سا وہ آ گئی ہے بولتے نہیں مایوس نہ ہو سے ساتھی نے سوال کیا ہے توجہ میں کسی ساتھی نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مشتحد ہیں کہ نہیں بچے بخاری شریف حضرت معاویہ مستحد نہیں خالی آپ خالی مستحد نہیں آپ رئیس المستحدین ہیں اپنے دور میں لیکن اپنے دور میں جی شاہ علی کے دور میں نہیں شاہ علی کے دور پھر شاہ علی کے دور پھر بال نے علی دے کے معاویہ پاک بال نے ہاں یہ پکی گیا کیونکہ میرے ایک الگ موضوع ہے میں بیان کرا ہائے ہائے ہائے بندے بندے نے نچانا تے موڑا لیکن میں یہ سوال جو ہے نا کیا آپ تحد ہیں کہ نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نفسانی خواہش کے پیچھے ہو کر گناہ غلطی کرتے تھے یا شریعت کی اتباع میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی جس طرح حکیم دوائی دینے لگتا ہے ماہر حکیم تے غلطی ہو جاتی ہے چکدی پہ جاندی ہے الٹ تے بندہ مر ہے ماہر حکیم آپ نہیں مارتا کیا معاویہ اسی طرح تھے یا نوز باللہ نفسانی تھے یا ربانی تھے نفسانی تھے یا ربانی تھے نفسانی تھے بولو یہ آ گیا جی کتاب و فضا صحابہ بخاری شریف کتب سکہ میرے ہاتھ میں ہے بول دے نہیں صحابہ بخاری شریف کتب سکہ میرے ہاتھ میں ہے بول دے نہیں یہ آ گیا کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اکبر باب و ذکر معاویہ رضی اللہ قاری شریف میں ان کا پورا ایک باب ہے حضرت ابن اپنے اباس اللہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اس لیے امام بھاری کے صدقے جاؤں حضرت معاویہ کی شان اہل بیت کی زبان <laughs> کیوں یہ رویہ اختیار کیا کہ تاکہ اوے اوے آٹو چانٹو مت تو اہل بیت کی غیرت اپنے دل کے اندر دسنا چاہے کہ خوشامتی بن کے کہ صحابہ دی عظمت کے خلاف بولے خبردار خوشامتی تو حضور کے اہل بیت تھے حضور کے اہل بیت تا حضور کے اہل بیت نالو بچہ خیر کا نہیں دین کا کچھ اللہ حکم خود دے چکی تھی اللہ انہیں قرآن کی تفسیر بھی سمجھا دے دین کی سمجھ بھی عطا فرما دے وہ آپ فرما رہے ہیں حضرت معاویہ بطر پڑھ دے سن ایک کسی کا اختلاف کا مطلب امامہ دے اختلاف ہے بطر کہ ایک شاید بہتے صحابہ بہتے صحابہ حضرت عبداللہ نے بات سمائے تین پڑھتے پڑھتے پڑھتے سن سن سن جی پڑھنے حضرت معاویہ ایک ایک ایک رسوسو حضرت اپنے حال پہ تین پتا نہیں رسو لگتا ہے نہ ہو میری زبان بڑھ ان فقیر ان لہو فقیر فرمایا میں وہ فقیر ہے مشتحد ہے وہ گفاسک تھوڑا ہے وہ نقصانی نہیں ربانی ہے ایک متر پڑھا ہے تو اس کے پاس دلیل ہے اگر ہم پیر پڑھتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہے ہم اس کو حل برا نہیں کہہ سکتے وہ ہمیں نہیں کہہ سکتے وہ بھی ہیں ہم بھی مستحد ہیں وہ بھی صحابی ہیں ہم بھی صحابی ہیں معلوم ہوا ہے ایک متر پڑھ معاویہ باپ نے بات آ ٹھیک ہے وہ اپنے ایک ناطے ٹھیک ہے وہ تین پڑھن مطلب لگ چلو منڈی دیکھے گونگلوکیاں اگر اللہ وکو مال الحمد للہ